ہم نے بکرے کے بھی دکھائے اونٹ کی قربانی اس کا نہر کرنا اس کا ہم نے آپ کو سلسلہ دکھا دیا ہے اور آج اس سلسلے کی ہماری جو تیسری کڑی ہے وہ ہے بڑے جانور کی قربانی اور اس کے آدھے ممنوع بھی ہم آپ کو کچھ بیان کریں گے اور آپ کو بڑا قیمتی خزانہ میرے سنت کے مدنی گلدستوں کا بہت پرانا ایک مدنی گلدستے بھی آپ کو کچھ دکھائیں گے اور ہم نے آپ کو جس انداز سے بکرے میں بھی آزائے ممنوع دکھائے تھے آج ہم آپ کو مزید اس میں آزائے ممنوعہ کی کچھ نشاندہی کا سلسلہ بھی ہوگا مگر جانور خریدنا جانور کی قربانی کے تعلق سے اور اس کے بارے میں کچھ معلومات بھی آپ کو دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس آدھے ممنوع کی طرف بھی جائیں گے اور آخر میں ایک اور مدر گلدستہ بھی دکھائیں گے تو مختصر سے وقت میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو جلدی جلدی یہ سفر پورا کروایا جائے جانور کی قیمت میں اضافہ کر دینا امیر سنت کے ساتھ آئیے جانور کی خریداری کے اس مدری گلدستے کو دیکھتے ہیں امیر السنت ایک خریداری کی ترکیب میں جہاں تشریف لے کر گئے آئیے آپ کو مدوری گلدستہ دکھاتے ہیں مگر آپ میرے سے خریداری کرواؤ گے تو میں پڑتا نہیں کھائے گا آپ میرے مطلب میں منہ سے نکلا کر کے کچھ زیادہ نہیں لوگے ایسا میں نے کیا ہے کئی بار زیادہ نہیں لوگے رائے خدا میں لے رہے ہیں تو جو بیچ رہا ہو خوش ہو جائے گا یہ حج کے لیے تو لکھا ہے قربانی حج میں تو عدالت نے لکھا ہے کہ مطلب جو مانگے وہ دے دے زیادہ لوگ یہ نہیں لکھا میرا اپنا ایک اب اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے مدنی مذاکرے میں بھی یہ ترغیب لازمی دلائی ہے کہ زیادہ دینے والی ہے وہ لیکن اس وقت جو جنرل مارکیٹ کا جو ایک انداز ہے نا وہ بابا وہ بیچنے والے بھی کیا ہو آپ کو لگتا ہے کہ وہ یہ وہ ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یار انہوں نے آ کر بیس پچیس پچاس ہزار کم کرانے ففٹی پرسینٹ کم کر پچاس پچاس فیصد جیسے کہہ رہے ہیں کہ لوگ اپنے دام زیادہ بتاتے ہیں اور اس کو پتا ہے کہ دو لاکھ بتائیں گے تو لاکھ میں تو آ ہی جائے گا اب وہ دو لاکھ بتائے نہیں اس میں مطلب کہ اپنے یوں پہنچے ہیں زیادہ نہیں لوگ ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ اب وہ نہیں کیا نفس ہاں، بہت بڑا پہاڑ سبھی ہے یہ نفس پر گرا نہیں یہ انداز کیا مارکیٹ کے مطابق نہیں کریں گے جہاں ہم کو پتا ہے کہ بیچنے والے شریف لوگ ہوتے ہیں اس شریف سے برا دیے کہ مطلب اتنے بڑے بڑے دام نہیں رکھتے کہ بڑے دام رکھنے والا اپنے یوں نہیں بولیں گے وہ شریف نہیں ہوتا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ایسے میں کچھ کر کسر کرنی چاہیے تو کم کا منا کرتا ہوں بلکہ صحیح بات تو یہ ہے کہ دام کم بیش کرنے کے لیے کم کرانے کے لیے وہ جس کو ہم بارگیننگ بولتے ہیں یہ جی ہاں۔ سنت ہے بارگیننگ کرنا ہاں وہ جی ہاں کم کرانا دام سنت ہے فتح رضیہ میں لکھا ہے اچھا۔ مگر حج کے اس میں جو مانگے وہ دے دینا بہتر ہے حج کے سفر کے لیے مارکیٹ کے میں ایسا کر رہا ہوں میں نے ایسا اپنا میں نے کبھی ایسا کیا ہے میں نے کہ زیادہ دے دیتا ہوں دل جو ہوتی ہے اس میں سامنے والے کی لیکن سنت ہی کو ہم فوقیت دیں گے اگر ہم ایسا کریں مثال کے طور پر کہ ایک شخص نے ہم کو بولا دو لاکھ روپے کا یہ جانور ہے ہم اسے بارگیننگ کریں بارگیننگ کر کر کر کے مطلب کہ ہم نے اس کو ایک لاکھ تریسٹھ ہزار میں ڈن کیا اوفر خوش ہو گیا اب ایک لاکھ تریسٹھ ہزار میں ہو گیا اب ہم بولیں گے یار یہ آپ جو نا یہ ایک لاکھ بہتر ہزار رکھ لو کیا یہ یوں نہیں ہو سکتا ہم بارگیننگ کریں جو آج کل جس طرح کے لوگ کاروبار کرتے ہیں اس کے حساب سے آج کر رہا ہوں اب جب بالکل فائنل ہم کو اب ہو گیا سودا اب اس کو بولے گا یہ آپ ایک لاکھ بہتر ہزار رکھو یار ایک دس پندرہ ایک لاکھ تریسر ہزار بارہ سو روپئے پڑ دے دیا ہم نے اس کو تھوڑا حالات ایسے ہیں بابا حکمت دینے بھی ضروری نہیں ہے اب میں ایسے ہی آپ جو ادا کو ادا کرنے کے لیے کیا یہ طریقہ درست ہے میں تھوڑا گھما کر رہا ہوں تھوڑا نفس پر ہلکا پڑے گا اگر میری ادا اس کو ادا کے طور پہ ادا کرنا تو یہ تو ادا میں تو انٹرفیئر ہوا نا تصرف ہوا نا ہم نے مطلب ادا کو ادا کیا ہے نا ادا نہیں ہوئی نا تصرف ہوا نا ادا کو ادا کر دیا ادا کو ادا کر دیا بھائی قزا بھی بہت سی ہوگی ادا تو بات کی بات ہوگی تو آپ نے ایک مدنی گلدستہ دیکھا میرے سنت کا ایک محبت بھرا عشق بھرا انداز بھی پتہ چلا کس انداز سے قربانی کی جانور کی خریداری ہونی چاہیے اور امیر سنت کا اس طرح کا ایک واقعہ بھی مشہور ہے اور ہمارے پاس مزید مدنی گلدستے بھی ہیں لیکن ہم آپ کو پہلے جو ہے بڑے جانور ایک بڑا جانور ہوتا ہے بھینس اس کی کچھ معلومات کا مزید گلدستہ بھی دکھائیں گے کچھ معلومات بھی ہوگی کچھ قربانی بھی ہوگی قربانی کی احتیاطیں بھی ہوں گی خریداری بھی ہوگی اور پھر آزائے ممنوع کی طرف بھی آئیں گے آئیے آپ کو مزید گلدستہ دکھاتے ہیں آئیے بھینسے کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کر لیتے اس کو عربی میں الجاموس کہتے ہیں یہ طاقتور اور مضبوط جسم رکھنے والا جانور ہے علامہ دمیری رحمت اللہ تعالی بڑی عجیب بات کر رہے ہیں کہ یہ طاقتور اور مضبوط جسم رکھنے والا جانور ہے لیکن اللہ تعالی کی مخلوق میں سب سے زیادہ بزدل جانور ہے اگر اسے مچھر کاٹ لے تو پانی میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے حالانکہ یہ اتنا مضبوط ہے کہ شیر بھی اس کو دیکھ کر خوب زدہ ہو جاتا ہے یہ اپنے مالک کے اشارے کو خوب سمجھتا ہے جب اس کا مالک بھینس کو پکارتا ہے تو یہ اس کی آواز سن کر فوراً اس کے پاس پہنچ جاتی ہے یہ اس کے شریف النسل اور ذکی ہونے کی دلیل ہے بھینس اپنی جگہ سے کافی مانوس ہو جاتی ہے نیز یہ اپنے اپنی اور اپنے بچوں کی خاطر پوری پوری رات نہیں سوتی جب بھینسا دوسرے بھینسے سے زور آزمائی کرتے ہوئے ہار جاتا ہے تو شرم کے مارے درختوں کے جھنڈ میں داخل ہو جاتا ہے اور وہی قیام کرتا ہے یہاں تک کہ اس کی تھکن وغیرہ دور ہو جاتی ہے اور پھر سے یہ تازہ دم ہو جاتا ہے تو وہاں سے نکل کر نئی طاقت و قوت کے ساتھ میدان میں اترتا ہے اور اپنے ہری پر حملہ آور ہو جاتا ہے اور اس وقت تک نہیں چھوڑتا جب تک تو نہ جائے لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہ بھینسے لڑانے کا جو سلسلہ ہے نا بھیسے لڑاتے ہیں بعض مینڈے لڑاتے ہیں یہ حرام ہے اور ان کا تماشا دیکھنا بھی جائز نہیں بھینس کا گوشت حلال ہے اس کے بعد خواص ارض کرتا ہوں بھینس کی کھال کی دھونی دینے سے گھر کے تمام پسو ہلاک ہو جاتے ہیں یہ باریک کیڑا ہوتا ہے پروں والا وہ سخت جان ہوتا ہے یہ کاٹتا ہے وہ کپڑوں میں گھس جاتا ہے یہ چار دن اس کی زندگی ہوتی ہے عام طور پہ اگر بھینس کی چربی کو اندرانی نمک کے ساتھ ملا کر کھجلی والے بدن پر یا داغدار چہرے پر مل دیا جائے تو خارش اور داغ ختم ہو جاتے ہیں اور اگر برس میں مبتلا شخص کو مل دی جائے تو برس سے یعنی کوڑ سے سفید داغ سے بھی بہت جلد نجات مل جائے گی یہ علامہ دھمیری علیہ رحمت اللہ والی نے لکھا ہے یہ اندرانی نمک یہ پنساری جو ہوتے نا دیسی دوائیں والے ان سے طلب کیا جا سکتا ہے ابن زہری بڑے مشہور محدث ہوئے یہ نقل کرتے ہیں اگر کوئی شخص بھینس کے دماغ میں جو کیڑا ہوتا ہے اسے اپنے پاس رکھ لے تو اسے کبھی نیند نہیں آئے گی اگر کوئی بھینس کو خواب میں دیکھے تو ایسے طاقتور آدمی کی علامت ہے یعنی بھینس کو خواب دیکھنے والا گویا ایسا طاقتور ہے جو اپنی طاقت سے زیادہ تکلیفیں برداشت کرنے کی قوت رکھتا ہے ولہ تعالیٰ عالم و رسول عالم و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلو علی علی الحبیب اللہ تعالی محمد ادا محمد جامعۃ المدینہ کوٹ اتاری ہمارے ساتھ ہے اور اس وقت ہم جامعۃ المدینہ عالمی مدی مرکز میں نہیں ہیں بلکہ جامعۃ المدینہ کے عالمی مدی مرکز فضان مدینہ کے بعض طلبہ کرام ہمارے ساتھ ہیں اور اب لگ گھوڑے سوار یہ رسالہ میرے ہاتھ میں ہے طریقت تمیر السنت کا یہ رسالہ ہے اس رسالے کو بالکل حاصل کیجئے نہیں پڑھا ہو تو پڑھ لیجئے اور پڑھاؤ تو پھر پڑھ لیجئے اور امیر السنت کے اس رسالے کے اندر آپ کو قربانی کے تعلق سے بہت سی چیزیں ملیں گی فضائل قربانی کے فضائل ابرک گھوڑے سوار کے اندر قربانی کے تعلق سے احکام بھی ہیں قربانی واجب ہونے میں کتنا مال ہونا چاہیے ایب دار جانور کی تفصیل جن کی قربانی نہیں ہوتی قصاب کے لیے گوشت فروشوں کے لیے بیس مدنی پھول گوشت کے بائیس اجزاء جو نہیں کھائے جاتے اور اس کے علاوہ بہت کچھ آپ اس رسالے میں حاصل کر سکتے ہیں اردو سندھی رومن ہندی بنگلہ زبان کے اندر اور دیگر زبانوں میں بھی امید ہے آپ کو اس کا ترجمہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ مل جائے گا اور امیر السنت سے متعلق رکھنے والے آپ کو چیزیں اگر ایک جگہ پر چاہیے تو W W W dot Ilyas dot com پر آپ آئیے اور امیر سنت کے آپ رسائل بھی امیر سنت کے ترجمہ شدہ رسائل بھی اور آپ امیر سنت کی آڈیو بکس بھی حاصل کر سکتے ہیں گوپی گنج ہند کے طلباء کرام بھی ہمارے درمیان ہیں اور ہم چل رہے ہیں اب اپنے اگلے مدنی گلدسی کی طرف بڑے جانور کی قربانی اس بھیسے میں امیر علیہ سنت دامت برکات اللہ علیہ نے سیدنا امام غزالی سیدنا ابو طالب مکی سیدنا عبد الوہاب جیلانی سیدنا محمد شاہ دولہا اور امیر علیہ سنت دامت برکات اللہ علیہ کے مرحوم مامو جان نور محمد آپ کی نانی جان حلیمہ آپ کے دادا جان بابا ان سب کی طرف سے الحمدللہ اس بھینسے میں حصوں کی ترکیب بنائی ہے اس کی نیچے کی ٹانگ باندھی ہے وہ یہ اوپر کی نہیں نیچے کی تاکہ یہ اوپر کی آزادی سے ہلا سکے تو جب یہ آزادی سے ایک ٹانگ کھلی رکھنے میں حکمت یہ سمجھ میں آتی ہے کہ وہ خوب ہلا ہے تاکہ وہ ساری پمپنگ کے ذریعے اس کا خون جو ہے کٹے ہوئے گلے سے خارج ہو جائے ورنہ خون اگر اندر رہ جاتا ہے تو وہ اب سائنسدان بھی تسلیم کرتے کہ نقصان کرتا ہے کھانے والے کے لیے اس میں فل یورک ایسڈ ہوتا ہے خون میں اور چاروں ٹانگے مانگنے میں یہ کما کو تڑپ نہیں پاتا اور اس کو دبوچ کر رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی اس کو تڑپنے دیا جائے تڑپنے میں حکمت یہ کہ یہ تڑپے اور اس کا خون خارج ہو جائے بدن سے ورنہ تو بے ہوش کر کے کاٹتے تو تڑپتا ہی نہیں تو تڑپانے میں حکمت ہے اس کو تڑپانا ضروری ہے جانور پیدا ہوئے تیری وفا کے واسطے اللہ یہ ہماری وفا کے واسطے پیدا ہوئے جانور پیدا ہوئے تیری وفا کے واسطے چاند سورج اور ستارے ہیں ضیا کے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 وغیرہ مشانہ بھی ہاں۔ پٹھے وغیرہ بھی میں نے ہٹا دیے ہٹا دی اور نہیں آ رہا مسالہ اس کو بولتے بھی بولتے مسالہ بھی بولتے ہیں پیشاب کی تھیلی اس کا کھانا جائز نہیں ہوتا یہ گردن سے لے کر کندھوں تک کھینچے رہتے ہیں یہ پٹھے ان کا کھانا بھی جائز نہیں ہے کہ بائیس اجزاء علاد نے لکھے ہیں جن میں حرام ممنوع اور مکرو سب شامل ہیں یہ پٹھے بھی ممنوع ہے کھانا حرام یہ ریڑھ کی ہڈی میں ہوتا ہے گردن سے لے کر وہ آخر سرے تک پیٹ کے یہ بیچو بیچ ہوتا ہے تو اس کا کھانا بھی اجازت نہیں ہے یہ بڑے بڑے ہاں یہ بڑے بھی ہوتے ہیں چھوٹے بھی ہوتے ہیں یہ مٹی والے ہیں لال بھی ہوتے ہیں ان سب کی بھی اجازت نہیں ہے کھانے کی اچھا یہ پتا جو ہے نا جیسے پانی بھی نکل رہا ہے پیلا پیلا ہاں یہ پانی بھی جائز نہیں اس کا یہ پتا بھی نہیں کھا سکتا یہ تو مشہور ہے کہ بہت کڑوا ہوتا ہے جی۔ اب یہ کی وجہ سے کلیجی کی بوٹی اس میں چلی گئی ہے وہ جلد بازی میں ایسا ہو جاتا ہے کیونکہ کام زیادہ ہوتا ہے ہمارے سر پہ اور ہم بس نکالنے والے یہ جو دل ہے نا یہ دل سے نس جا رہی ہے پوری وائٹ کلر کی یہ نس جائز ہے اس کا خون تو نکل جاتا ہے نا جی۔ اب تو یہ جائز ہے اور یہ تلی بھی جائز ہے ہے جی ہاں تلی ہے نا یہ جی۔ تلی جائز ہے اچھا پریشر جو لگاتے ہیں نا طریقے سے گوشت جی جی, جی۔ یہی نس ہوتی ہے جاری کی ہڈی کے ساتھ ساتھ نیچے تک گردن تک مارتے ہیں یا نس کو لگا دیتے ہیں نس میں ڈال دیتے نس میں پائپ لگا دیتے ہیں سوراخ ہوتا ہے نا اس میں اچھا ہے نا باریک سوراخ باریک سوراخ ہے اس میں پائپ لگا دو باریک پائپ لگا دیا تو پانی ہر جگہ سپلائی ہو جائے جی پھیپڑا جیسے پھیپڑا چاہیے جو اندر خون رہ جاتا ہے اچھا۔ تو اس میں خون تو نہیں ہوتا اس میں پھیپڑے میں خون کا دل میں خون ہوتا ہے ہاں، پھیپڑے میں خون نہیں ہوتا دل کے اندر خون ہوتا ہے وہ نہ کھایا جائے اس کی اجازت نہیں ہے دھو کر کھا لیا جائے دل اور یہ نرخرا کھا سکتے ہیں یہ تو ہڈی ہوتی ہے نا ہاں، ہڈی کھائی جاتی ہے ویسے ہڈیاں جیسے ہوتی یہ نہیں کھائی جاتی یہ ہڈی جو ہے نا دکھائی ہاں، یہ جو اس طرف جا کے دکھائی اس پر خاص کر اونٹ کی ہڈی پر یہ جو بعض میلہ علم کرنے والے ہوتے ہیں جی۔ وہ اپنا سازش وغیرہ دیکھتے ہیں یہ اس طرح بتا رہے ہیں انہوں نے خود خودر وزیر ان کا دیکھا کر لیکن یہاں تھا جادوگر تو وہ اس طرح کرتا تھا لوگ جاتے تھے اس سے کام نکلوانے کے لیے تو وہ اونٹ کی ہڈی منگواتا تھا اور اس پر تعویذ لکھتا تھا یہ چوڑی ہڈی ہوتی ہے یہ دستی میں ہوتی ہے اچھا، جیسے ہڈی ہم توڑ دیتے تو اب بھی کیا یہ کام میں آئے گی جیسے ہڈی ٹوٹ گئے میں نہیں مگر اس کا جو چوڑا حصہ ہے نا تعویذ تو وہاں لکھیں گے نا تو کیا یہاں بھی لکھیں گے پیچھے بھی لکھ سکتے ہیں ہے نا بالکل ہاں بیچ اتنا رہے گا اچھا،, جی، جی۔ اچھا توڑ دینے سے مگر ضروری نہیں ہر ہڈی وہ جادوگر کے ہاتھ میں آئے یہ بھی ضروری نہیں اچھا ہر ہڈی کا اس کے ہاتھ میں جادوگر جی۔ مگر یہ منگواتے ہیں اچھا یہ ٹوٹ جاتی ہے تو نلی کا گودا اور یہ ہڈیاں کیا کھانے کے قابل تو نہیں یہ تو اب جلد بازی میں لگی گایا ہاں، تو ہوئی نا اس کو بھی گوشت میں ڈال دیا جائے تقسیم ہو جائے گی ہڈی وغیرہ میں ایسے توڑ دیں ٹھیک ہے نا جی جی اور مزید بھی بریک ہو سکتی ہے تو اب یہ کسی قابل نہیں نہیں اوپر سے بھی ٹوٹی بھی نہ ہو یہاں سے بھی نہ ہو یہ اس کی مکمل ہوتی ہے گول گول ہوتی ہے اور جوڑ سے جوڑ سے جو اچھا جا کر جب اس کو گول لیتے ہوں گے ہم لوگ تو اکثر جیسے ہمارے برادر کو ڈر کی وجہ سے کوئی جادو نہ ہم اس کو ایسے چوٹ مار کے توڑ کے پھینک دیتے تو پھر مجھے لگتا ہے کہ استعمال نہیں استعمال نہیں ہوتا یہ ان کی وجہ کیا ہے تلی کیوں نہیں کھا رہے ہیں وہ دودھ جانور تو حلال ہے تو تلی جائز ہے تلی ناجائز نہیں ہے تلی مکر تنظیحی تو یہ جائز ہوتا ہے ناپسندیدہ غدود غدود ممنوع ہے کپور کھانا بھی جائز نہیں ہے اوجڑی کھانا بھی بکرو تحریمی ہے اوجڑی وہ رکھی ہوئی اسی طرح رگوں میں جو خون رہ جاتا ہے وہ بھی کھانے کی اجازت نہیں ہے آتے نہیں کھا سکتے تو اس میں غلطت بری ہوتی نا اس طرح کلیجی میں جو خون ہوتا ہے وہ بھی کھانے کی اجازت نہیں ہے آپ نے فرمایا کلیجی میں جو خون رہ جاتا ہے وہ بھی کھانا جی جی کلیجی دراصل خود خون ہے حدیث پاک میں فرمایا کہ ہمارے لیے دو مردے اور دو خون حلال ہے دو مردے ٹڈی اور مچھلی اور دو خون کلیجی اور تلی پورا کھانا جائز نہیں ہے حالانکہ یہ کٹ کٹ بیچتا ہے کٹا کٹ بکتا ہے ہوٹلوں میں پکا کے بیچتے ہیں لوگ شوق سے کھاتے ہیں اوجڑی شوق سے کھاتے ہیں حالانکہ وہ بھی لبا لگا ہوا ہیں یہ لبا بھی ہاں، لبا جائز ہے یہ اس کا جو پتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے پتا تو نکال دیا اس میں یہ ابھی اس میں تو لگا ہوا ہے اچھا چربی سے ڈھکا ہوا جی مگر کتا نکالتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے کلیجی کا کوئی ٹکڑا اس میں ضائع نہ ہو جائے تو قیامت حساب بھاری پڑ جائے گا ہاں وہ جو خون کی رگیں تو دماغ میں بہت ہوتی ہیں سب نکال لیتے ہیں اس کا کلیجی کا خون اگر نکال سکتے ہیں آپ اندر میں خون ہوتا ہے اس کے اندر باقاعدہ نسیں ہوتی ہیں نا خون کی کلے جی جگر تو خون بناتا ہے نا کلے جی ہاضمے کا دار و مدار اس پر ہوتا ہے یہ حکیم لوگوں کے پاس جاؤ گے نا ہاضمہ خراب ہے تو اکثر بولیں گے آپ کا جگر خراب ہے خون نکلنا سے کاٹتے ہیں تو رگیں کٹتی ہیں نا اس کی نسیں جڑیں جڑوں میں پھیلی نسیں تو بوٹیوں کو اچھی طرح نچوڑ کر دھونا چاہیے اچھا کلیجی میں باریک باریک نسیں ہوتی ہیں یہ تو کھائی جا سکتی ہم اگر خون نہیں کھائے جا سکتے اچھا، نکالنا بہت مشکل ہے وہ ابھی بڑی والی نسیں یہ تو کلیجی کے ساتھ ہی ہوتی ہے کھانا جائز ہے اس کی جبکہ خون نکل جائے خون کھانا جیسے ہم یہ ڈالتے ہیں یہ نہ ہے اچھا یہ باریک پٹھا ہے جیسے یہ باریک کا پٹھا ہے یہ تو صحیح ہے تو یہ ویسے بھی چبایا بھی نہیں جائے گا ہاں۔ یہ گلتا نہیں پکنے کے بعد پیلا ہو جاتا ہے اور وہ ٹائٹ ہو جاتا ہے یہ جو اس کو جتنا بھی پکاؤ نا یہ پٹا یہ پکے گا نہیں اس کو کھانا کھا ہی نہیں سکتا پکے گا نہیں گلے گا نہیں یہ بھی عام طور پہ گلتے نہیں یہ یہ قوم کو کھلاتے ہیں یہ یہ قوم کو کھلاتے ہیں قوم تو کھانے کی چیزیں پھینک دیتی ہے یہ کھلاتے کیمے میں ڈال گیا کیمے کے اندر یہ پردوں میں پیٹ کے پردے میں یہ ہوتا ہے اس طرح کا تو سارا وہ مشین میں وہ نکال کے وہ پتا ہی نہیں چلتا مکس ہو جاتا ہے جو بکرے کی ہوجڑی ہوتی ہے اس کے جو کالا کالا جو اندر کا سائڈ ہوتا ہے ہم اس میں کیا کرتے ہیں چونا لگاتے ہیں پہلے اور اس کے بعد چند منٹ چھوڑنے کے بعد جب اس کو دھوتے ہیں تو بالکل صاف جیسا لگتا ہے جو سارم کنڈا بالکل چمک جاتا ہے صاف ہو جاتی ہے اب صاف کرنے کے بعد تو کھائی جا سکتی ہے کیوں اب اس میں کچھ ہے نہیں گندگی تو اب کیا ہو اب تو صاف ہوگی نا تو اگر گندگی کھانے کا ہوتا تو تو حرام ہوتا نا گوبر تو وہ کھاتا نہیں ہے نا اس کو دھو کر پاک کر کر کھانا مکرو تیری میں ہے جیسے ہم بٹ ہوتی ہے ہم بٹ کی بھی دونوں طرف کی جلدی اتار لیتے ہیں بیچ میں بالکل صاف بالکل نکل آئے سفید بوٹی نکلتی ہے جی ہاں، پھر ہم اس کو کیا کرتے ہیں اس سفید بوٹی کو بھی پہلے ابالتے ہیں اور مزید کچھ گندگی نظر آتی ہے پھر اس کو بھی ہٹا دیتے ہیں اب تو اس صورت میں بالکل صاف ہو گئی زبردست قسم کی میں نے گوبر والی بٹ دیکھی ہے بیچنے والوں کے یہ لگا ہوتا ہے گوبر اس کا جو گھر پہ بگاتے ہیں نا وہ تو اپنے ہاتھ سے صاف ہاں وہ آپ تو ماہرین میں سے ہے نا ہمارے یہاں جو بیچنے والے ہوتے ہیں وہ تھوڑی ایسی احتیاط کرتے ہیں گوبر لگا ہوا ہوتا ہے وہ تو گوبر کی نشانات لگے ہوتے ہیں اچھا وہ کھائی جائے تو بالکل صاف کر لیں اور اتنا چمکا نہیں فتح امجود میں لکھا ہے کہ بٹ کا جو سوال کیا گیا تو آپ نے جواب دیا کہ اس کا اس کے بارے میں کوئی کی کتابوں میں مجھے کوئی اس کا ابھی تک جزیا میں نے پڑھا نہیں ہے تو اس لیے انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا حلال بھی نہیں بولا حرام بھی نہیں بولا جواب نہیں دیا کہ مجھے معلوم نہیں ہے اب جیسے بٹ ابھی تو ہم اتنی تعداد میں بیچتے ہیں ہمارے تو ہزاروں نہیں بلکہ سالانہ تو لاکھوں روپے ہمارے بن جاتے ہیں اگر ہم اس کو پھینک دیں تو ہمارا بہت نقصان ہوگا صاف کر کے بیچ دیتے ہیں پیسے بھی مطلب ملتے ہیں ہاتھوں کے بھی پیسے ملتے ہیں ہاتھوں کو بھی ہم صاف کر کے اور بیچ دیتے ہیں اچھا یہ بڑے کی آتے چرمیاں نکال کے بھی بک جاتی ہیں ہاں ہم کیا کرتے ہیں جو آتے ہوتی ہیں نا اس کو اندر سے بھی دھو دیتے ہیں اندر سے اور بعد میں ہوا بھر کے نا وہ بارے کی طرح کھلا دیتے ہیں اس کو اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں اس کے اندر نا جو لوگ قیمہ بیچتے ہیں یا ایکسپورٹ کرتے ہیں قیمے کو وہ اس میں قیمہ بھر کے دونوں طرف سے دھاگا باندھ کے ایکسپورٹ کرتے ہیں اس میں سیف ہو جاتا ہے تھوڑا کیما اور پھر اسی کو طریقے سے جیسے وہ آتے بھی کام پہ آ رہی ہے ہمارے بہت پیسے بنتے ہیں تو آپ بھرتے ہیں وہ بھرتے ہیں وہ لوگ بھرتے ہیں ایکسپورٹر ہم تو ان کو صاف کر کے ان کو دے دیتے ہیں اچھا کلو کے حساب سے بکتی ہوگی ہاں، عادت کے حساب سے دیتے ایک آنکھ کے کیا قیمت جیسے آج کے جو ہے بکری کی پوری آنکھ تقریباً سو روپے کی جا رہی ہے صاف کر کے نہیں ہم تو ایسے دے رہے ہیں وہ خود صاف کریں گے مزید خرچہ وہ خود کریں گے اچھا آپ آنکھ آٹھ گلا تو سمجھ اٹھا کے ہاں، سمجھ ایسی دیتے سو روپے ہمارے بن جاتے ہیں بڑے کی آنکھ نہیں بکتی بڑے کی ہاتھ بھی ہے نا کمیلے میں جو صاف کرتے ہیں نا سب بکتی ہے دو ہاں وہ دھو کے مطلب پھر تو زیادہ رقم آتی ہوگی بڑی ہوتی ہوگی ہاں اس میں کافی پیسے دو تین سو روپے آتے ہوں گے جی ہم ہاں وہ اوجڑی کے ساتھ جو لگا ہوا ہوتا ہے جی، جی، ہم اس کو ست پورا بولتے ہیں ہماری میمنی میں ست پورا اچھا وہ تو باہر جا رہا ہے نا بہت پیسے بن رہے ممالک میں جاتے ہیں بٹوا ہوتا ہے باہر تو اجڑی بھی کھائی جاتی ہے بٹوا بیچنا ہمارے لیے تو صحیح ہے ہم نے تو ہماری آمدنی بھی نقصان بہت نقصان نہیں ہوتا بس وہ نفا رک جاتا ہے تھوڑا جی۔ یہ چربی گئی اس کے ساتھ تو ہزاروں لاکھوں روپے ملتے ہیں ہمارے یہ ہزار روپے کی چربی ہوگی اس میں ابھی ہم نکالیں گے تو ٹھیک اچھا اگر آپ اس کو چربی ایسی پھینک دیتے ہیں ہاتھوں کو کو اب وہ تھوڑی بہت چربی بھی لگی ہوئی ہوتی ہے تھوڑی بہت نہیں ہے نا یہ تو پوری پچہری ہے ہاں، یہ تو ابھی ہم نکال لیں گے سب نکال دیں گے جتنی نکال سکیں تو یہ ہونا چاہیے کہ اپنا ذاتی جانور ہو تو کیا کرتے آپ ہاں، وہ تو ہم نکال لیں ہاں بس تو وہی ہاں میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہاتھوں میں سے بھی نکال دیں کہ ہاتھوں میں سے نکال کر دینے کا عرف نہیں ہے گوشت پروش نکال کے دیتے نہیں ہیں جو ہاتھوں کے بیچوں بیچے وہ تو ہم نے سمجھے جتنا نکل سکے دھیانتداری سے آدمی آسانی سے وہ نکال لے یہ مشکل نہیں ہوتی یہ فٹافٹ نکل جاتی ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں ہمیں ہاتھوں کو جو تھوڑی بہت چربی لگی ہمیں تو پھینکیں گے تو عام طور پر ہمارے یہاں تو غیر مسلم اٹھا کر لے جاتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم خود ہی لے جائیں یہ مکس ہوتے ہیں غیر مسلم بھی اٹھاتے ہیں مسلم بھی اٹھاتے ہیں جی۔ اگر پتہ ہے کہ یہ مسلمان ہے تو اس کو بلا کے دے دینا چاہیے تاکہ یہ چربی نکالے اگر ہم نے سارے دن جانور بھی ذبح کیے اس محنت کی تو اس کے بعد اگر ہم خود ہی جو لے جائیں دوسرے کو اٹھا لیں نہیں تو مفت تھوڑی ہم نے محنت کی ہے بھائی اجرت بھی تو لیتے ہیں نا آپ لوگ اور اجرت بھی ایسی لیتے ہیں ایک چیز مفت پھینکنی ہے اور پھینکنے سے بہتر ہے ہم خود ہی جو لے جائیں پھینکنے سے تو اچھا ہے نا کہ ہو سکتا ہے غیر مسلم ہی لے جائیں آ رہی ہے نا مسلمان جس جو جانور کا مالک ہے وہ پھینک دیتا ہے بے شک کوئی بھی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 مدنی مذاکرہ ہوا تھا مدنی مشورہ ہوا تھا آپ کے یہاں یہ ہوتا ہے فلاں چیز ہوتی ہے ایسا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے فلاں چیز ہوتی ہے اچھا پھر ایک پہلو اور بھی ہے میرے سنت کا یہاں سے بعض باتیں میرے سنت نوٹ کرتے ہیں پھر کچھ چیزیں جو حکمت کی ہوتی ہیں وہ حکمت کی باتیں جہاں سے حاصل ہونی ہوتی ہیں شعبے والوں سے وہ چیزیں حاصل ہونی ہوتی ہیں پھر دارالفطر سنت کا مدنی مشورہ ہونا پھر کچھ چیزیں ہونا تو یہ آپ سمجھیں کہ آپ کو بہت ساری چیزیں جو مدنی مذاکروں میں مل رہی ہوتی ہیں نا اس کا بہت سارا بعض اوقات ہوم ورک بھی ہوتا ہے اب مثال کے طور پر جیسے یہی جانور ہیں جانور ہیں یہ جانور کے سینگ نکالنے والے سینگ والے کیسے ماہر ہوتے ہیں کس انداز سے سینگ نکلتا ہے آپ نے شاید دیکھا ہو مدنی مذاکروں میں سینگ کا سوال وغیرہ تو یہ بنے کیسے تو اس میں تکلیف ہوگی نہیں ہوگی کون سی صورت میں کیا ہوگا کیا چیز ہوگا پھر وہاں کے ماہر کا پوچھنا ماہر سے معلوم کرنا کہ یہ اس انداز سے جو ہوتے ہیں تو اس کی کیا صورت ہوتی ہے کس طرح نکالا جاتا ہے پھر ان کے احکام اور پھر آپ کے پاس تو آپ نے کہا کہ دو منٹ کے اندر جواب ہو گیا وہ دو منٹ کے پیچھے بعض اوقات بہت زیادہ ہوم ورک بھی ہوتا ہے اور بہت سارا تجربہ بھی ہوتا ہے تو آپ جہاں بھی مدنی مذاکرے آپ کو ساتھ بہت ساری تجربات کی چیزیں آپ کو ملیں گی بہت سے ہوم ورک کے ساتھ ملے گی یہ آپ سمجھیں یہ کوئی باقاعدہ مدنی گلدستہ یا آپ کو دیا ہوا وہ نہیں ہے یہ ایک پورے مدنی مشورے کا انداز ہے یا میرے سنت کا گویا کہ ایک وہ انداز ہوتا ہے جب آپ آپس میں شعبے سے گفتگو کر رہے ہیں شعبے والا اپنی بات کہہ رہا ہے آپ نے اس کی کسی بات کی جس کی حامی نہیں بھرنی اس کی حامی نہیں بھری اس کی باتیں سن رہے ہیں کہ وہ کیا کام کرتے ہیں کیا ہوتی ہے ان کی سوچ کیا ہوتی ہے ان کے مسائل کیا ہوتے ہیں اور اس طرح کے تجربات کے بعد پھر دارالفطر سنت سے بھی کبھی بیٹھ کر مشاورت ہو یا جو اس کی صورت ہو اس کے بعد پھر جا کر بہت سی چیزیں آپ کے پاس مدنی مذاکروں میں آتی ہیں تو مدنی مذاکروں کے ہوم ورک الگ چیز ہے ہم تو کلاس ورک پورا کر دیں پھر ہمارے ہوم ورک کی باری آئے گی اور ایک ہوم ورک اور بھی لے کر آ گیا ہوں میں اور وہ یہ آپ کے سامنے اس وقت میموری کارڈ ہے میموری کارڈ فیضان مدنی مذاکرہ میموری کارڈ جو ہے یہ فیضان مدنی مذاکرہ میموری کارڈ ہے اور اس میں جو ہے وہ حج و قربانی کا طریقہ اور دیگر مدنی پھول یہ اصل فیضان مدنی مذاکرہ میموری کارڈ ہی کی ایک قسط ہے اور کس وار فیضان مدنی مذاکرہ میموری کارڈ کا سلسلہ ہوتا ہے اور اسے ویب سائٹ سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے اس میں کیا ہے کیا اس کا طریقہ ہے آئیے آپ کو ہم تشہری مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں بفضل ہی تعالی وہ خوش نصیب عاشقان رسول جنہیں اس سال سعادت مل رہی ہے مناسی کے حج کی آزمین نے مدینہ کے قافلوں میں سفر کی اور عید الاضحیٰ میں راہ خدا سوجل میں قربانیاں پیش کرنے کی خصوصاً ان خوش نصیبوں کے لیے دوران حج و عمرہ اور عید قربا میں شرعی احتیاطوں کے ساتھ رہنمائی کرنے والا حج و قربانی کا طریقہ اور دیگر مدنی پھول eight G B memory card جس میں موجود ہے بولتی کتاب رفیق الحرمین آڈیو چوبیس اقساط پر مشتمل مکمل ویڈیو اور آڈیو حج تربیتی اجتماع طواف کے متعلق مسائل سعی کے احکام عمرے کا طریقہ وقوف عرفات و مصطلفہ کے مدنی پھول رمی جمرات کی احتیاطیں حج و عمرہ کی نیتیں حج و عمرہ کی احتیاطیں فضائل کابت اللہ احرام کے احکام و عملی طریقہ حج کا احرام حاجی کے لیے قربانی اور حلق و تقسیر کے احکام طواف رخصت کے مدنی پھول حج کے بعد سفر مدینہ حاضری مدینہ منورہ کے آداب سنہری جالیوں کے رو برو حاضری کے آداب اور ساتھ ساتھ سفر مدینہ پر امیر اہل سنت کی کہانی انہی کی زبانی امیر اہل سنت کے حج و عمرہ سے متعلق مدنی مذاکرے حج و عمرہ کے مسائل تین پارٹ حاجی حج پر کیسے جائے حاجیوں کے سوال اور ان کے جواب حجنوں کے لیے مدنی پھول اور تحائف بارگاہ رسالت میں سلام اور مینا روانگی اور مختلف کلام اس کے علاوہ دیکھیے اور جانیے امیر عالیہ سنت دامت برکات العالیہ کے مویشی منڈی میں جانور خریدنے کے مناظر مینڈا بکرا اور اونٹ کے متعلق مدنی پھول عملی خاکہ نیز قربانی سے متعلق آڈیو مدنی مذاکرے جس میں آپ جان سکیں گے قربانی کے مسائل چھ حصے قربانی کی ابتدا اور تقبیر تشریق قربانی کی کھالیں اور اجتماعی قربانی اور ساتھ ساتھ نماز عید کا طریقہ بانس خفیہ کلمات عید کی رسم اور عید پر کڑک نوٹ یہ یو ایس بی اور میموری کارڈ جسے ہر عاشق رسول بالخصوص قربانی کرنے والے اور حجاج کرام ہما وقت محفوظ رکھ سکتے ہیں اپنے موبائل فون اور ٹیبلٹ میں نیز دوران سفر جب جہاں چاہیں ہو سکتے ہیں اس سے مستفید آج ہی اپنے قریبی مکتبۃ مدینہ کی کسی بھی قریبی شاخ سے ہدیتن طلب کیجیے اپنے جانے والے رفقا کو پیش کیجیے اور دوسروں کو بھی اس مبارک سفر میں اس سے مستفید ہونے کی ترغیب دلائیے اور یہ میموری کارڈ امیر اہل سنت کی website W W W dot Ilyas Qadri dot com سے ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے جی آپ جہاں بھی ہو ساری مذاکر آپ کے ساتھ اور یہ جو W W W Ilyas Qadri dot com یہ جو ویب سائٹ ہے اس میں میرے سنت کے بیانات آپ کے آڈیو آپ کے آڈیو بکس بھی جس سے پہلی چیز بیان کی گئی رفیق الحرمین آڈیو بکس بعض وہ عاشقان رسول ہوتے ہیں جو اردو پڑھ نہیں پاتے بالخصوص بیرون ملک کے عاشقان رسول ایک تعداد وہ ہوتی ہے جو اردو سمجھ لیتی ہے پڑھ نہیں سکتی تو ان کے پاس آڈیو بک ہے وہ ڈاؤن لوڈ کریں اور وہ مطلب رفیق الحرمین سن رہے ہوں گے الفاظ آواز تو مبلک کی ہوگی مگر الفاظ امیر اہل سنت کے ہوں گے اور اس انداز سے وہ آڈیو بک سن سکیں گے اور اس طرح دیگر کام ہو سکیں گے تو آپ نے امیر السنت کی بہت ساری چیزیں لینی ہیں تو آپ رفیق الحرم آپ W W dot Ilyas dot com پر آئیے اور آپ نے اس میموری کارڈ کے بارے میں بھی سمجھا جو عاشقان رسول زائرین مدینہ مدینہ شریف روانہ ہو رہے ہیں ان کو آپ کے میموری کارڈ دیجیے ان کے موبائل کا حصہ بنے اس کے اندر بہت ساری معلومات ہوگی پھر یہ صرف حجاج کے لیے نہیں ہے یہ قربانی کرنے والوں کے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی ہے میرے لیے بھی ہے تو ہم اس کو حاصل کریں اور اس کی ترکیب بنائیں اس کو دیکھیں بھی سنیں بھی جانے بھی اور اس میں امیر السنت کی کہانی نیکی زبانی اور سفر مدینہ مبارک سفر ہے تو سفر کا تذکرہ ہو رہا ہے احرام باندھنا ہے تو احرام کا عملی طریقہ ہے یعنی آپ سمجھیے آپ کا رفیع کے سفر یہ میموری کارڈ ہونا چاہیے اگر آپ بنائیں گے رفیع کے سفر تو آپ کے سفر میں امیر السنت کے مدنی پھول امیر السنت کی یاد امیر السنت کا انداز آپ کے ساتھ ساتھ تو آپ نے بالکل اس کی ترکیب بنانی ہے سفر مدینہ کی تیاری کیجیے اللہ تعالیٰ آپ کا سفر بافیت فرمائے اور جو قربانی کرنا چاہتے جن پر قربانی لازم نہ ہو تو کھانا ہوگا نا بھائی آپ نے تو گوشت کھانے کے لیے بھی آزائے ممنوع کو جاننا